بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رہنے والا والذاريات ذروا فالحاملات بقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك قتل القراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين النار ذوقوا هذا كنتم به تستعدلون قسم ان کی جو بکھیر کر اڑانے والیاں پھر بوجھ اٹھانے والیاں پھر دن چلنے والیاں پھر حکم سے بانٹنے والیاں بے شک جس بات کو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور سچ ہے اور بے شک انصاف ضرور ہونا آرائش والے آسمان کی قسم تو مختلف بات میں ہو اس قرآن سے وہی کیا جاتا ہے جس کی قسمت ہی میں اوندایا جانا ہو مارے جائیں دل سے تراشنے والے جو نشے میں بھولے ہوئے ہیں پوچھتے ہیں انصاف کا دن کب ہوگا اس دن ہوگا جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے اور فرمایا جائے گا چکھو اپنا تپنا یہ ہے وہ جس کی تمہیں جلدی تھی للمتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائر والمحروم بے شک پرہیزگار باغوں چشموں میں ہیں اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے اور ان کے مالوں میں حق تھا منگتا اور بے نصیب کا وفی الارض آیات للموقنین وفی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

قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم اے محبوب کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی جب اس کے پاس آ کر بولے سلام کہا سلام ناشناسا لوگ ہیں پھر اپنے گھر گیا تو ایک فربا بچہ لے آیا پھر اسے ان کے پاس رکھا کہا کیا تم کھاتے نہیں تو اپنے جی میں ان سے ڈرنے لگا وہ بولے ڈریے نہیں اور اسے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی اس پر اس کی بیوی چلاتی آئی پھر اپنا ماتھا تھوکا اور بولی کیا بڑیا بانج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

للذين يخافون العذاب الأليم ابراہیم نے فرمایا تو اے فرشتو تم کس کام سے آئے بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ ان پر گارے کے بنائے ہوئے پتھر چھوڑے جو تمہارے رب کے پاس سب سے بڑھنے والوں کے لیے نشان کیے رکھے ہیں تو ہم نے اس شہر میں جو ایمان والے تھے نکال لیے تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا اور ہم نے اس میں نشانی باقی رکھی ان کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركمه وقال ساحر أو مجنون اور موسیٰ میں جب ہم نے اسے روشن سنت لے کر فیرون کے پاس بھیجا تو اپنے لشکر سمیت پھر گیا اور بولا جادوگر ہے یا دیوانا تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دنیا میں ڈال دیا اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوماً اور آج میں جب ہم نے ان پر خوشکاندھی بھیجی جس چیز پر گزرتی گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی اور سمود میں جب ان سے فرمایا گیا ایک وقت تک برت لو تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کڑک میں آ لیا تو وہ نہ کھڑے ہو سکے اور نہ وہ بدلہ لے سکتے تھے اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک فرمایا بے شک وہ فاسق لوگ تھے والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تدعوا اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم وسعت سب دینے والے ہیں اور زمین کو ہم نے فرش کیا تو ہم کیا ہی اچھے بچھانے والے اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ بنائے کہ تم دھیان کرو تو اللہ کی طرف بھاگو بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے سری ڈر سنانے والا ہوں اور اللہ کے ساتھ اور معمول نہ ٹھہراؤ بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے سری ڈر سنانے والا ہوں رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل پؤ فتح فم فإن الذكرى تنفع المؤمنين یوں ہی جب ان سے اگلوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو یہی بولے کہ جادوگر ہے یا دیوانہ کہ آپس میں ایک دوسرے پہ یہ بات کہہ مرے ہیں بلکہ وہ لوگ ہیں تو اے محبوب تم ان سے منہ پھیر لو تو تم پر کچھ الزام نہیں اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون اور میں نے جن اور آدمی اپنے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں میں ان سے کچھ رسک نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دے بے شک اللہ ہی بڑا رکھ دینے والا قوت والا قدرت والا ہے تو بے شک ان ظالموں کے لیے عذاب کی ایک باری ہے جیسے ان کے ساتھ والوں کے لیے ایک باری تھی تو مجھ سے جلدی نہ کریں تو کافروں کی خرابی ہے ان کے اس دن سے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں